حضرات محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نیب امیر جانشین شیخ بنوری حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکات ملالیہ کے فرزند ارجمند اور ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا سید احمد سکندر اپنے والد محترم کی ترجمانی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر نعرہ تکبیر سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا و وإنا له لحافظون صدق اللہ محترم اکابرین علماء کرام اور مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الامر فوق الادب کے تحت میں نے یہ گستاخی کی ہے کہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے یہاں پر آپ کے سامنے مخاطب ہوں وہی باتیں جو ان بزرگوں سے ہم نے سنی اور سیکھی چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا عربی میں کہتے ہیں کہ حب الصالحین ولست منہم یرزقنی صلاح اسی مقولے کے تحت ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام فرمایا انبیاء کرام کو در حقیقت واسطہ بنایا گیا مخلوق اور خالق کے درمیان اور وہ ضابطۂ حیات جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے طے فرمایا انبیاء کرام نے وہ ضابطہ لوگوں تک عملاً اور قولاً پہنچایا تمام شریعتیں جو شروع سے ہماری شریعت محمدی تک آئیں وہ کسی مخصوص قبیلے مخصوص قوم مخصوص وقت مخصوص زمانے تک محدود رہیں لیکن علیم اکمل تو لکم دین اکم علیکم تو نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ یہ بتلا دیا گیا کہ اب قیامت تک کوئی نئی امت کسی نئے ضابطے کی ضرورت نہیں یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات طے کر دیا گیا اور رہتی انسانیت تک کی فلاح و بہبود کے لیے اسے دے دیا گیا یہی امت جسے خیر الامم قرار دیا گیا ہمارے نبی جنہیں خاتم الانبیاء و رسول بتلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعجازات میں سے سب سے بڑا اعجاز جو سوا لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ایک سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہو اس آیت کے اترنے کے بعد اب قیامت تک یہ ہماری خوش بختی ہے یا ہماری خوش نصیبی ہے جو کسی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وگرنہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دین ختم ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تباہ ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے فوراً بعد مسلمہ کذاب یہ جو جھوٹے نبوت کے قصے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں یہ چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ اٹھائے اور اپنے اپنے وقت میں چلا گیا لیکن ہمارے حصے میں جو آیا اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ جنہوں نے تقریباً ایک صدی پہلے ایک اس سلسلے کی سرکوبی شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اکابر کے صدقے اور انہی کی محنتوں کے دوفیل ایک ہمارے ملک میں ایک آئین کا حصہ اس کو قرار دلوایا اور ایک طبقے کو جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا یہ بھی آج کی پیداوار نہیں ہے یہ بھی چودہ سو سال پہلے منافقین کی شکل میں ایک طبقہ پایا جاتا تھا تو انہی کا یہ سلسلے ہیں اور یہ حق اور باطل اور شر اور خیر یہ قیامت تک کے لیے چلنا ہے لہذا ہم بحیثیت مسلمان اپنی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھ کر اور اپنی عملی زندگیوں میں لے کے آئیں تو آپ کی سب سے بڑی یہی تبلیغ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کہ اپنے دین کے احکامات کو اچھی طرح سمجھنا ان کو جاننا اس پر چلنا تو آپ عملی طور پر انشاءاللہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر اس چیز کو بہت پسند فرمایا ہے کہ کسی گمراہ کو ہدایت کے اوپر لے کے آ جایا جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشہور مقولہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رج خیر اللہ کا حمر النام اور ایک روایت میں آتا ہے خیر اللہ کا طلعت علیہ شمس تو یہ ایک بحثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کا ایک فرض ہے اور ہم سب کا یہ مشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو در حقیقت لوگوں کی توجہ اور ان کا مقصد وہی فصل ہوتی ہے یہ خاشات خود ہی سوکھ کر تباہ ہونے والی چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ